اللهم صل على محمد وعلى وعلى وعلى آل آل آل محمد محمد محمد كما كما صليت على على على إبراهيم إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك باركت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 دعا کریں کہ اللہ تعالی ان مقدسہ الفاظ کے صحیح مفہوم کے بیان کی توفیق دہ فرمائے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے عطیم الحج والعمرۃ اللہ لوگوں حج ادا کرو اور عمرہ ادا کرو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی ادائیگی کا اس میں حکم دیا ہے حج کی شریح حیثیت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اور اس مضمون کی مناسبت کچھ یوں ہے کہ حج کی درخواستیں جا رہی ہیں اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حج کے لیے تیار ہو جاتا ہے درخواست دے کر مسائل پوچھنے کے لیے آتا ہے تو حج کی اہمیت حج کی شرح حیثیت اس کے سامنے اس وقت واضح کی جاتی ہے حالانکہ وہ تو تیار ہو چکا ہے اس لیے مناسب سمجھا کہ حج کی شریح حیثیت کو اس وقت واضح کیا جائے جب حج کی درخواستیں جا رہی ہوں تاکہ ہر صاحب وسیعت غور کرے کہ کہیں یہ ذمہ داری میرے اوپر آئے تو نہیں ہو چکی اور میں تساہل سستی کا شکار ہوں کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے اس کی ادائیگی میں آدمی کو ایسے ہی چست ہونا چاہیے جس طرح نماز روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ ذمہ دار ہوتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا اب بغیر عذر کے اس میں تاخیر جو ہے ناجائز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ماہ رمضان کا چاند ادھر آ گیا اب بغیر عذر کے آپ ان روزوں کو نہیں چھوڑ سکتے زکات فرض ہو چکی ہے بالکل اسی طرح حج کی فرضیت ہے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے حج کس آدمی پر فرض ہے کس مسلمان مرد اور عورت پر حج فرض ہے ولی اللہ حج البیت البید استطاع الیہ سبیلا یہ حج فرض ہے اس شخص کے اوپر جو حج کے راستے کی طاقت رکھتا ہے جس کو آپ زیادہ راہ کہتے ہیں جس کے پاس اتنا گنجائش ہے کہ گھریلو اخراجات کے علاوہ اتنا اس کے پاس بیلنس موجود ہے کہ وہ حج کے لیے جائے اور آئے کسی سے قرضہ نہ لینا پڑے اور اسی دوران اس کے گھر والے بھی کسی سے قرضہ نہ لیں گھر میں بھی اتنا موجود ہے راشن موجود ہے اور زائد اتنا رقم موجود ہے تو اس بندے پر حج فرض ہے اب اگر یہ بندہ دنیاوی کسی منصوبے کی وجہ سے اس فریضے کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے جو یہ مجرم ہے لڑکیوں کی شادیاں کرنی ہیں کاروبار یہ ہے فلاں ہے بہت ساری باتیں آتی بعض لوگ تو ملتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ حج میرے اوپر فرض ہے لیکن میں اس لیے نہیں جا رہا کہ بیٹی جوان ہے گھر میں بیٹی جوان بیٹھی ہے اب میں کیسے جاؤں عجیب بات ہے اس بندے کو تو خاص طور پر پہلی فرصت میں جانا چاہیے تاکہ جس مسئلے میں پریشان ہے اللہ اس کا بھی حل نکال دے بیٹی کے جوان گھر میں بیسنے سے کوئی فریضہ ساکت الاعتبار نہیں ہوتا حج فرض ہے اس کا معنی تو پھر یہ ہوا کہ آپ نماز نہ پڑھیں کوئی آپ سے پوچھے کیا بات ہے آپ کہیں بیٹی گھر میں جوان بیٹھی ہے میں کس منہ سے نماز پڑھنے جاؤں میں کس منہ سے روزے رکھوں حج کے معاملے میں عجیب طرح کی تعویلیں نکالی جاتی ہیں راہ فرار اختیار کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سماتے تاج چلو الحج فن احد کم لا یدری ما یا رضول جتنا جلدی ہو سکے حج کرو جتنا جلدی ہو سکے حج کرو اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا آنے والے دنوں میں ان کے اوپر کیا مسائب ٹوٹ پڑے مشکلات آ جائیں پریشانیاں گھیر لیں مسائل کا شکار ہو جائے پھر وہ حج کرنا چاہے نہ کر سکے تاجل حج جتنا جلدی ہو سکے حج لاکھ یہ حج فرم ہے نبی علی صلاحت اسلام کی ایک حدیث ہے جس مسلمان پر حج فرض ہے مرد ہے یا عورت اور پھر وہ حج نہیں کرتا تو فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے یا وہ سمجھے کہ مسلمان ہو کے مر رہا ہوں اس کے اور یہودی کے موت میں کوئی فرق نہیں اس آدمی کے موت اور یہودی کی موت میں کوئی فرق نہیں حج فرض تھا اور حج نہیں کیا حج کس پر فرض ہے دو لفظوں میں میں نے بتا دیے گھر کا خرچہ موجود ہے اور آنے جانے کا خرچہ موجود ہے اس پر حج فرض ہے اس کو چاہیے بغیر کسی سستی کے یہ حج کریں اور اس بندے کے ذہن میں اگر یہ ہے کہ حج سے پیسے کم ہو جائیں گے یہ یہ دنیاوی سوچ ہے ایک دنیاوی سوچ ہے کہ زکات دینے سے پیسے کم ہو جاتے ہیں صدقہ کرنے سے پیسے کم ہو جاتے ہیں حج کرنے سے پیسے کم ہو جاتے ہیں یہ دنیاوی سوچ ہے دینی سوچ کیا ہے دینی سوچ یہ ہے نبی علیہ اسلام فرماتے انا ہونا ینفیان الفقرا بس ضرور لوگوں حج اور عمرہ کرو حج اور عمرہ کرو اور اس کے دو فائدے نبی علیہ السلام نے بیان کیے فرمایا کہ ان نہما ینفیان الفکرا بس حج اور عمرے کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے اگر مالی پریشانی ہے اس پریشانی کو اللہ دور کر دیتا ہے تو دینی نقطۂ نگاہ سے اگر آپ سوچیں گے تو حج کرنے سے زکات دینے سے سب کا خراب کرنے سے پیسے کم نہیں ہوں گے بڑھ جائیں گے یہ پیسے کس طرح بڑھیں گے یہ معاملہ اللہ کا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کس طرح برکت ڈالے گا کاروبار میں کس طرح ترقی آئے گی چند ٹکوں کے اندر اللہ تعالیٰ کیا وزن ڈال دے گا یہ معاملہ اللہ کا ہے اور بے برتی کس چیز کے نام ہے کروڑ پتی بھی ہے پریشان ہے لاکھوں کا مالک ہے کروڑوں کا مالک ہے ذہنی ٹینشن ہے پریشان ہے نہ دن کا سکون ہے نہ رات کا سکون ہے اس دولت کا کیا فائدہ اصل دولت جو ہے وہ ذہنی سکون ہے ذہنی سکون سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہمارے لوگوں حج کرو رمرا کرو ینفیان ہے الفقرا بس جنوبا اس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تمہاری غربت بھی ختم ہو جائے گی مالی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی حج اور عمرے کے کرنے سے بندے کو اور کیا چاہیے دنیاوی اعتبار سے وہ مضبوط ہو یہ چاہیے دینی اعتبار سے اس کے پاس گناہ نہ ہو یہ چاہیے اور یہ دونوں چیزیں حج اور عمرے سے مل رہی ہیں گنا بھی معاف ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غربت کے خاتمے کی بشارت بھی دے رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہیں میرے اوپر حجفا تو نہیں ہو چکا اگر ہو چکا ہے درخواستیں جا رہی ہیں پہلی فرصت میں ان کو بھی درخواست جمع کرانی چاہیے یہ نیت کر لینی چاہیے تاکہ یہ اعزاز اس بندے کو اس بندی کو حاصل ہو جائے اتنا بڑا اعزاز حج کر لینا کتنا بڑا مکان ہے یہ بتاؤں گا عمرے کی ادائیگی کتنا بڑا مکان ہے اس کی وضاحت ہو جائے گی اللہ کی تو فیس ہے نبی علی السلاط اسلام رماطے من خرجا حاجن او محتمرن سماتا کوتی بے لہو کوتی بالا ہو اجر الحج بل عمرت الا یوم القیامہ فرما کر کسی نے حج کا ارادہ کیا یا عمرے کا ارادہ کیا احرام باندھا گھر سے نکلا یہ حج کے لیے نکلا ہے عمرے کے لیے نکلا ہے نکلتا تو روانہ تھا لیکن آج کسی اور مقصد کے لیے نکلا ہے نکلا اپنے دروازے کی چوکھڑ کو گراس کیا وہی مر گیا دل کا دورہ پڑا کچھ بھی ہو گیا فوت ہو گیا پیغمبر اسرات اسلام فرماتے ہیں اس نے بظاہر تو حج نہیں کیا عمرہ نہیں کیا مر گیا ہے لیکن ہمارا کوتی بنا ہوں اجر الحج بل عمر پہ الا یوم قیامہ قیامت تک ہر سال لوگ حج کریں گے عمرہ کریں گے اور برابر ہر سال اس کو بھی حج اور عمرے کا ثواب ملتا رہے گا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے گھر سے نکلا نیت کی حج کی عمرے کی نیت کی اور مر گیا عمرہ نہیں کیا حج نہیں کیا نیت کی ارادے سے نکلا اب کیا مت کتنے حج ہوں گے فرمایا کے ہر سال جو حج کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا لیکن اس کو ہر سال حج اور عمرے کا ثواب ملتا الا یوم القیامہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو کتنا بڑا اعزاز من ہاجن اللہ سب حتن ولا حل تحلیلتن ولا حمدا تحمیدتن اللہ بشر رہو تب شیرا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حج اور عمرے والا جب احرام باندھ کر نکلتا ہے اور اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہا ہے لبیک اللہ لبیک اللہ کی تعریفیں کرتا ہے فرمایا اس کے ہر جملے پر اس کے ہر جملے کے جواب پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے یہ کہتا ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد مت نعمت کا بل ملک لا شریک الگ یہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اس کے جواب پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اس کے ہر جملے پر فرشتہ صرف یہی جواب دیتا ہے کہ تجھے جنت مبارک ہو تجھے جنت مبارک ہو ہر جملے پر جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہے کہ تجھے جنت مبارک ہو جنت مبارک ہو جنت مبارک ہو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے بتاؤ اگر ستر اسی ہزار کے خرچ کرنے پر اتنی بڑی بشارتیں بندے کو مل جائیں اس کو اور کیا چاہیے جبکہ قیامت کا دن ہوگا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے خزانے بھی اس کو دے دیے جائیں اور وہ سارے خزانے اللہ کے آگے پیش کر دے کہ مجھے نجات چاہیے فرمایا خزانے کے دے دینے سے بھی نجات نہیں ملے گی کوئی کامیابی نہیں لیکن دنیا کے اندر کیا ہے یہ چند ہزار ہے اس نے خرچ کیے آج اس کو بچاوتے مل رہی ہے آج اس کو یہ عزت مل رہی ہے ابن باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حدیث میں آتا ہے جب وہ بیمار ہوئے تو اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں اپنی اولاد کو جمع کرنے کے بعد نبی علی اسلاد اسلام کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں یہ آخری حدیث ہے جو ابن عباس نے بیان کی ہے اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں آخری حدیث وہ ایک طرح کی وصیت بھی ہوتی ہے مرتے وقت آخری جملے کس طرح قیمتی ہوتے ہیں ابن عباس اپنی اولاد سے کیا کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلاط اسلام سے سنا تھا جو شخص مکہ سے چل کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے دور دراز والا اس کا مقام تو بہت زیادہ ہے کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے کوئی پاکستان سے آ رہا ہے دنیا کے دوسرے کونوں سے آنے والے ان کا مقام تو بہت زیادہ ہے جتنا سفر زیادہ اتنا اجر زیادہ اتنا مقام زیادہ لیکن نبی علیہ السلام نے ہونا تھا اگر کوئی مکہ والا اہل مکہ میں سے کوئی شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے اتنی تکلیف نہیں مینا اس کے قریب ہے اور اس کے قریب ہے مزدلفہ اس کے قریب ہے پھر مینا کا واپس آنا قریب ہے اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں لیکن ہما کہ اس اہل مکہ کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے ہما جب اہل مکہ میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے فرمایا کہ اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ سات سو نیکیاں دیتا ہے سات سو نیکیاں دیتا ہے اس کے بعد ابن عباس نے فرمایا میرے بیٹو میری بیٹیاں سنو نبی علیہ السلام نے یہ بھی سنا تھا کہ ہر قدم پر جو سات سو نیکیاں ملتی ہیں وہ عام نیکیاں نہیں بڑی وزنی نیکیاں ہیں کل حسنات مثل حسنات الحرام ان سات سو نیکیوں میں سے ہر نیکی اتنا وزنی ہے جتنا حرم کی ایک نیکی ہوتی ہے وما حسنات الحرم حرم کی نیکی کتنی وزن ہے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ حرم کی ایک نیکی جو ہے باقی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے ایک قدم پر سات سو نیکیاں اور ہر نیکی اتنا وزنی ہے جتنا حرم کی نیکی ہے اور حرم کی نیکی کتنا ہے ایک لاکھ کے برابر ہے اب آپ ذرا اندازہ لگیں کہ ایک قدم کے اٹھانے پر کتنی نیکیاں مل رہی ہیں فرمایا یہ شخص جا رہا ہے نیکیاں مل رہی ہیں ہر قدم پر یہ نیکی ہے یہ عرفات عرفات میں پہنچ جاتا ہے جب عرفات کے میدان میں حاجی ہوتے ہیں تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس دن یوم عرفہ عرفات کے دن اللہ تعالی خود آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے آسمان دنیا پر اللہ کی ذات تشریف لا کر اپنی اس مخلوق کے اوپر فخر کرتا ہے کہ یہ ہے میرے بندے یہ ہے میرے نیک بندے پر آپ گندا بال ہیں مٹی اٹکی ہوئی ہے لیکن یہ سارے کے سارے کوئی کس کونے سے کوئی کس کونے سے کسی کا رنگ کیسا یہ سارے کے سارے عرفات کے میدان میں جمع ہو چکے ہیں عرفات کے میدان میں اللہ تعالی اس دن آسمان دنیا پر تشریف لا کر ایک جملہ کہتا ہے اللہ غفرت لکم بلو کانتی جنوب ہو رم لے او میرے بندو سنو اگر تمہارے گنا ریت کے درات کے برابر بھی تھے تو میں تجھے تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے سارے معاف کر دیے ریت کے ذرات یعنی اللہ کی زمین پر جتنے تینوں ہیں ان میں جتنے ذرات ہیں اگر اتنے ہی کسی کے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے حالانکہ اتنے گناہ کسی کے نہیں اللہ کی مخلوق میں آج تک کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے گناہ اتنا ہوں جتنا ریت کی ذرات گناہ کی ایک حد ہے آپ کے اور میرے گناہوں کی ایک حد ہے ہم نے اس خطے کو اپنے گناہوں سے سیاہ کیا ہوا ہے جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے گناہوں کی ایک حد ہے لیکن اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے اتنے گناہ کسی کی نہیں کہ جتنا ریت کے در رات لیکن اللہ فرماتا ہے اگر کسی کی گناہ اتنا ہو بھی جائے تو جو آج یہاں پہنچ چکا ہے وہ سارے گناہ میں نے معاف کر اس سے بڑا اضاف کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے بندہ دینی زاویے سے اگر سوچے کہ اس حج کا کیا فائدہ ہے اس عمرے کا کیا فائدہ ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا دنیاوی اعتبار سے سوچے گا تو اس کو کاروبار ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں دے گا اس کے مسائل اس کی مجبوریاں اس کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ فارغ ہو کر جائے لیکن دینی نقطۂ نگاہ سے اگر سوچے گا تو پہلی فرصت میں وہ حج کی تیاری کرے گا بعض صحابہ کے بارے ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہی ان کو حج کی اہمیت معلوم ہوئی اپنی مزدوری میں سے ہمیشہ چند سکے چند ٹکے جمع کرتے رہتے ہیں جمع کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ جمع ہو جائیں اور حج کرنے کے لیے جائیں یہ ایک جذبہ ہے بڑے بڑے لمبے سفر کیے ایک محدث کے بارے واقعہ آتا ہے کہ وہ جوانی میں نکلے حج کرنے کے لیے اور چلتے چلتے چلتے چلتے بیت اللہ پہنچے حج کیا حج کرنے کے بعد جب واپس پہنچے تو اس کی داڑھی اور سر کا ایک بال بھی کالا نہیں تھا جوانی میں نکلے جبکہ ایک بال بھی سفید نہیں تھا حج کرنے کے بعد گھر پہنچا تو ایک بال بھی آج کالا نہیں اتنا محنت کی اتنا سفر کیا پیدل سفر کرتے کرتے کیوں یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں حج کی ایک اہمیت تھی حج کی ایک حیثیت تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے لمبے سفر ہو رہے ہیں آج تو بڑی آسانی ہے آج تو کوئی تکلیف نہیں کوئی پریشانی نہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ حج بھی کر سکتے ہیں آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں اس آسانی کے باوجود بھی جو شخص جس پر حج فرض ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتا اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے ایک صحابی کے بارے آتا ہے وہ گھر میں گئے کیا دیکھتا ہے کہ بیوی بی پریشان ہے پوچھنے لگا کیا ہوا وہ کہتی ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں حج کروں اب ہمارے پاس دو ہی سواریاں ہیں ایک سواری آپ نے پہلے روانہ کر دی ہے جہاد پر اور دوسری سواری ہے جس کے لیے گھر کے مسائل پورے ہوتے ہیں لکڑی کا لاد کر لانا پانی کا لے کر آنا یہ سارے مسائل ہیں جس میں میرا ارادہ یہ ہے چونکہ اس سال نبی علیہ اسلام نے اعلان کیا ہے جو حج کرنا چاہے وہ تیار ہو جائے اس لیے کہ میں محمد بھی حج پہ جا رہا ہوں اس تو میرا ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کروں پیغمبر سات و اسلام سفر کے امیر ہوں گے جس قافلے میں اللہ کے نبی جا رہے ہوں گے اس قافلے کے اندر میں بھی چلوں وہ بڑا مبارک سفر ہوگا بابرکت سفر ہوگا لیکن اب پریشانی نے گھیر لیا کیا کروں اس نے کہا یہ مجبوری ہے یہ شری مجبوری ہے اب اس کا حل میرے پاس کیا ہو سکتا ہے بیوی نے کہا اچھا اچھا کریں آپ اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور میرے متعلق مسئلہ پوچھ کریں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل سے اتنا ثواب مل جائے جتنا ثواب آپ کے ساتھ حج کرنے سے ملتا ہے جب مسئلہ پوچھ کرو غور کریں اس وقت کی دینی بہنیں یہ جذبہ رکھتی ہیں وہ بھی حج کے متعلق مسائل پوچھ رہی ہیں کیا آپ ذرا پوچھ کریں یہ دینداری ہے یہ جذبہ ہے یہ ذوق ہے نبی علیہ السلاط اسلام کے پاس وہ صحابی آ گئے کہ معاملہ یہ ہے اب میری گھر والی پریشان ہے نبی علیہ اسلاط و اسلام ہمایا کہ اس کو کہہ دو کہ ٹھیک ہے ابھی مجبوری ہے تمہاری سواری جو باہر گئی ہوئی وہ بھی واپس آ جائے گی جاؤ اپنی بیوی سے کہو جب رمضان کا مہینہ ہے تو ماہ رمضان کے اندر عمرہ کر لے تا دلو حج جتن مائی جو شخص ماہ رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب میرے ساتھ حج کرنے والے کو ملے گا یہ ہے حج یہ ہے عمرہ یہ ہے دینداری یہ ہے جذبہ مسائل پوچھے جا رہے ہیں کہ میں کون سی نیکی کروں کون سا عمل کروں آج مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ پیسے تو ہیں لیکن وہاں وہاں وہاں پھنسا دیے ہیں باؤنڈ ہو چکے ہیں تو کیا اس کے بارے آپ کہتے ہیں اگلے سال جو بہتر ہے اس سے اگلے سال کچھ مسائل یہ آ چکے ہیں تعمیر کے اندر میں نے ہاتھ ڈال دیے ہیں کچھ عمارت کی تعمیر کا مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے آج جو مسئلے پوچھے جاتے ہیں وہ ایک طرح کے اس وقت مرد اور عورتیں مسئلہ پوچھتا پوچھتی تھی تو اس طریقے پر پوچھتی تھی تو میرے بھائیوں میری بہنوں حج کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے جس مسلمان پر حج فرض ہو چکا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے پہلی فرصت میں حج کرے العمرات العمرات کفارت الما بینہما بل حج المبرور لئی سلح جزا اللہ فرمایا جو شخص عمرہ کرتا ہے اس کے بعد پھر اس کو موقع ملتا ہے وہ عمرہ کرتا ہے تو فرمایا یہ عمرہ ایسا ہے کہ عمرے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بل حج المبرور لئی سلح جزا الجنہ اور وہ حج جس حج کو اللہ قبول کر لے اس حج کا بدلہ اللہ کے پاس سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے اور آدمی کو نیکی کرنی چاہیے اس لیے تاکہ اس کو جنت مل جائے جنت کے حصول کے لیے آدمی کو نیکی کرنی چاہیے اور جہنم سے بچنے کے لیے انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے آج یہ جنت کی بشارتیں مل رہی ہے چند ہزار کے خرچ کرنے پر لیکن یہ سب کچھ کس کے لیے ہے اللہ کی ذا کے لیے ہونا چاہیے اور فات کے میدان میں پہنچا گناہ معاف ہو گئے نبی علی اسلام مینا کی مسجد میں جس کو مسجد خیف کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جتنا دیر مینا میں ٹھہرے آپ ہر نماز مسجد خیب میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے ایک دن صحابہ نے پوچھا خیموں میں نمازیں پڑھ لینا کیسا ہے فرمایا جان اپنے اپنے خیموں میں تم نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے تو صحیح ہے فرمایا کہ آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ مسجد خیب میں اتنا لمبا سفر طے کر کے جاتے ہیں وجہ کیا ہے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مسجد خیب وہ ہے جس میں ستر نبیوں نے امامت کرائی ہے گاہے بغیر ستر انبیاء گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اس مسجد میں امامت کرائی ہے ستر نبیوں کی امامت اس مسجد میں ہے اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ اس مسجد میں جا کر نماز پڑھا نبی علیہ افلاط اسلام کو دیکھ کر صحابہ چل پڑے آپ مسجد خیام میں گئے آپ نے وہاں نماز پڑھائی صحابہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی یہ آج آخری دن ہے نبی علی استاد اسلام دعا کر رہے ہیں اللہ مقصل الحاد بل منست الحاد اے اللہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے اور جن جن کے لیے یہ دعائیں کریں اللہ ان کو بھی معاف کر دے تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر اسلام کو بشارت مل گئی اور آپ فرماتے ان الحاظ کا تو غسل نہ بلے بلے منست الحاد اور لوگوں جتنے تم حج کرنے کے لیے آئے ہو تم سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور اللہ نے تمہیں یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ جس جس کا نام لے کر تم دعا کرو گے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا یہ بشارتے ہیں یہ ساتھتے ہیں یہ خوشخبریاں ہیں کہ لوگوں کے لیے جو لوگ تھوڑا سا سرمایہ خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کتنی بڑی وعید اور سختی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ حج کر سکتے ہیں پھر دنیاوی مسائل کی بنا پر حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے فرمایا یہودی ہو کر مر جائیں عیسائی ہو کر مر جائیں کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جائیں ان کی موت برابر کی ہے یہودی اور اس کلمہ کو کہ موت میں کوئی فرق نہیں تھوڑا سا غور کرو یہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے اس پر جتنا بھی اور آپ غور کریں گے اتنا ہی کم ہے نبی علیہ اسلاد اسلام کے صحابی ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ ہوا رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ عباس نبی اسلام کے چچا ہیں ہر سال حج کے موقع پر حدیث میں آتا ہے کیا کرتے تھے حاجیوں کو شربت پلایا کرتے تھے شہد جمع کرتے رہتے کسی سال ستو کا شربت پلایا کرتے تھے کبھی کھجور کا شربت پلاتے تھے ایک سال ایک شخص نے پکڑ لیا اور کہا باپ آپ نے پورے آپ کو پورے سال ہم نے اس طرح کی نیکی کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا حج کے موقع پر آپ یہ سخاوت کرتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے انہوں نے کہا چونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے اور میرا یہ عمل دیکھ لیا ہے اس لیے مجبوری ہے کہ میں آپ کو جواب دوں نبی علیہ اساد اسلام نے سنایا تھا یہ حاجی لوگ اور یہ عمرہ کرنے والے یہ وفد اللہ ہیں اللہ کا وفد ہے حالانکہ اللہ کی نہ اولاد ہے نہ اللہ کا باپ ہے نہ اللہ کی بیٹی ہے نہ اللہ کی بیوی ہے کچھ بھی نہیں لیکن حد تک جا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے کسی چیز سے اس کو اپنی طرف منسوخ کر دیتا ہے بیت اللہ کے ساتھ محبت کی کہا یہ بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے حالانکہ اللہ وہاں نہیں رہتا اللہ کی ذات اکثر مستوی ہے ہر درجہ محبت کی دلیل ہے کہ یہ میرا گھر ہے سمایا کہ یہ حاجی لوگ یہ عمرے والے یہ میرا گھرانہ ہے یہ میرے گھر کے افراد ہیں اللہ کی زمین پر جو لوگ میرے گھرانے کی میرے وقت کی عزت کرے گا قیامت آمدھر میں اس کی عزت کروں گا میں پیغمبر اسلام کے حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان حاجیوں کی عزت کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ میری عزت کرے اللہ قیامت کے دن ان کی عزت کر رہا ہے سیدنا داؤد علیہ اسلام کے بارے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سناتے ہیں کہ داؤد علیہ اسلام نے اللہ سے پوچھا تھا اے اللہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آ جاتے ہیں وہ زائر ہیں وہ زیارت کرنے والے ہیں تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آ گئے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ طرح کے شروع کرتا ہوں اب فر لہم پہلا سلوک تو میرا یہ ہے جو میرے گھر کی زیارت کے لیے آ جاتا ہے حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں دوسرا سلوک یہ ہے ون اواف یہ ہوں صرف دنیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے ان کی نگرانی میں ان کے گھر کا جب وہ اپنے گھر سے نکلیں گے حج کے لیے عمرے کے لیے جب تک واپس نہیں آئیں گے تو آج سے پہلے کسی اور کی ڈیوٹی تھی کوئی اور تھا ذمہ دار جب تک یہ واپس نہیں آئیں گے ان کے گھر کا چوکی دار میں اللہ ہوں میں چوکی داری کروں گا میں نگرانی کروں گا اس بندے کے عزت کی نگرانی کروں گا اس کے مال کی نگرانی کروں گا اس کی اولاد کی نگرانی کروں گا اس کے گھر کی نگرانی کروں گا اور جب واپس آ جائے گا تب بھی کیا تک اس کے مسائل کا میں ظالم بن گا کتنی بڑی عزت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا بیت اللہ کی زیرت کرنے والے لوگ بہت کم تھے جب کم تھے تو بیت اللہ نے اللہ سے شکایت کی کی حدیث ہے بیت اللہ نے کہا کل عبادی وکل اے اللہ میری زیرت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں بہت کم لوگ ہیں جو آتے ہیں دباؤ کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے تعداد کم ہوتی جا رہی ہے یہ شکایت کس نے کی بیت اللہ نے کی اللہ نے کیا جواب دیا سنا انی اخل کو بسرا اے بیت اللہ تو نہ گھبرا قریب میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں وہ ایسی مخلوق ہوگی خوشان سجدہ جس میں کوئی ریا نہیں ہوگا کوئی دکھاوا نہیں ہوگا خالص میری بات کرنے والے ہوں گے ہما یہ ہنون ال کے کما تو ہن الحمامت و الا بے اللہ پاک نے ہمارا کہ جس طرح کبوتری صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے دو چار دانے چگتی ہے اس کے بعد فوراً اپنے انڈو کی طرف دوڑتی ہے کہ کوئی اور پرندہ میرے انڈو کو کھانا جائے انڈو سے محبت کرتی ہے دوڑ چاہتی ہے ہمیں ان قریب میں اس زمین کے اوپر ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں کہ جو اس طرح دوڑ دوڑ کر تیرے پاس آئے گی جس طرح کبوتری دوڑ کر اپنے انڈوں کی طرف آتی ہے دوڑیں گے جہاں کہیں بھی کبوتری ہوتی ہے اس کے دل میں انڈوں کا خیال ہوتا ہے انڈے میرے کہیں ضائع ہو جائیں پھر میں ایک مخلوق آنے والی ہے دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں گے تیرے ساتھ ان کی محبت رہے گی تعلق رہے گا لگاؤ رہے گا دوڑ دوڑ کر اپنے اپنے علاقے کو چھوڑ کر وہ تیرے پاس آئیں گے لیکن جو ہی تیرے پاس آئیں گے اور واپس جائیں گے جانے سے پہلے ان کے زندگی کے سارے گروہ کو کون وہ لوگ ہیں جو اس بشارت کے مفتاق بن جائیں جو اس خوش نصیب مخلوق میں شامل ہو جائے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو دے رہا ہے اب اس کی بشارتیں اس کی ساتیں کتنی ہیں نبی علی سات اسلام سناتے ہیں حج اور عمرے کا ارادہ کرنے والا بیت اللہ میں پہنچا بیت اللہ میں پہنچتے ہی تو سب سے پہلے اسد کا بوسہ لیتا ہے طواف کی ابتدا کر رہا ہے ایک ہی بوسہ اس نے زندگی میں لیا ہے فرما قیامت کے میدان میں جب یہ آئے گا حضر اسود کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا لہو لسان یمت کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے گا جس زبان سے یہ حضر اسود بولے گا بلہ آئینان یوگ سے اللہ تعالیٰ اس کو دو آنکھیں دے گا ان آنکھوں سے یہ دیکھے گا جس مسلمان نے بھی صحیح عقیدے کے ساتھ اس حضر اسود کا ایک بوسا لیا ہوگا ایک بوسا فرمایا کہ اس کو پکڑ کر یہ حضر افرت اللہ کے پاس لے جائے گا کہ اللہ اس نے میرا بوسا لیا تھا میری عزت کی تھی آج اس میدان میں میں چاہتا ہوں کہ تو اس کی عزت کر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آواز دے گا جا ملائکتی اے میرے فرشتوں جس بندے کو حضر اسود لے کر آیا ہے اس کے کھاتے کو لے کر آؤ اس کے کھاتے میں دیکھو کہیں شرک تو نہیں ہے اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں میرے بھائیوں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرک ہے نہ حج کا فائدہ نہ عمرے کا فائدہ نہ زکات نہ روزے کسی بھی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں دیکھو اس کے کھاتے میں کہیں شرک تو نہیں ہے اگر یہ آواز آ گئی کہ اللہ اس کے گناہ تو بہت ہیں گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے گناہوں میں کہیں شرک نظر نہیں آ رہا اللہ پاک فرمائے گا اگر شرک نہیں ہے اس حضر اسود کی سفارش پر اس کو جنت روانہ کر دو ایک ایک دینے والا نبی علیہ سات و اسلام فرماتے ہیں بیت اللہ کے اوپر اللہ کی طرف سے ہر وقت ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں ایک سو بیس رحمتیں ہر وقت بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں یہ کس کے لیے ہیں نبی علیہ اسلام فرماتے ہیں تین لائف جو خالی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں ساٹھ رحمتیں ان کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہیں نفلی طواف ہے کوئی بھی طواف ہے طواف کر رہے ہیں ساٹھ رحمتیں ان کو مل رہی ہیں فرما اربعین للمسلین جو لوگ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں نفل نماز پڑھ رہے ہیں فرما چالیس رحمتیں ان کے لیے ہیں اشرین علی نا اور حدیث میں آتا ہے جو نہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے نہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے خالی بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے اس کی خالی دیکھنے پر بیس رحمتیں اس کو مل رہی ہیں یہ خالی اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے یہ اللہ کے گھر ہے مبارک گھر ہے اس کو خالی دیکھنے پر بیت رحمتیں اس کو مل رہی ہے آئیے ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے پہلی فرصت میں ہم کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ اہم ترین ٹاپک ہے اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اسی پر آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ مجھے آپ کو حق بات کے بیان کرنے حق بات کے سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا ونعوذ من شرور انفسنا ومن اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مخصط بدا وكل بدا ظلالة وكل ظلالة في النار یہ ساتھی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ہمارے اکثر گھروں کے اندر خانہ کعبہ کی تصویریں لگی ہوتی ہیں جس میں لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں آیا یہ درست ہے یا غلط ہے یا خالی بیت اللہ کی تصویر ہو قرآن و حدیث سے اس کا جواب دیں میرے بھائی یہ عموماً ہم نے صفوں پر بھی یہ چیز دیکھی ہے جائے نماز پر بھی یہ چیز دیکھی ہے اس سے پرہیز سب سے بہتر ہے آپ کی صفیں سادہ ہونی چاہیے آپ کا مسلح آپ کی جے نماز بالکل سادی ہونی چاہیے اس طرح کی تصاویر جو ہے نہ ہوں یہ سب سے بہترین اور بالخصوص بیت اللہ کی وہ تصویر جس میں لوگ طواف کر رہے ہیں اور بالخصوص زی روح جاندار کی تصویر کے بارے حدیث میں جو وعید آتی ہے وہ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام فرماتے ہیں تصویر کھینچنے والا اور کھنچوانے والا یہ دونوں جہنمی ہیں فرما کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتی جس گھر میں تصویر ہوتی ہے یہ تصویریں چاہے وہ حاجیوں کی تصویریں ہوں چاہے عمرے والوں کی تصویریں ایسے گھر میں اللہ کی رحمت داخل نہیں ہوتی فرمایا رحمت والے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر ہو یا جس گھر میں فالتو کتا ہو فالتو کتا اس لیے کہا ہے کہ شکاری کتا شرن جائز ہے جانوروں کی نگرانی کے لیے کتا رکھا ہے وہ بھی جائز ہے اور اسی طرح اس کے علاوہ خام خواہ لوگوں نے جو گھروں میں کتے پا رکھے ہیں فرمایا اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے چاہے وہ کسی کا گھر بھی کیوں نہ ہو صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک دن نبی علیہ سات اسلام اپنے گھر میں پریشان تھے سید ایسے رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا خیر یہ تو ہے آج پریشان ہے فرمایا جبریل امین نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور آج تک جبریل نے وعدہ خلافی نہیں کی آج پہلا موقع ہے کہ جبریل نہیں پہنچے پیغمبر اسلام پریشان ہے پریشانی میں بیٹھے ہوئے جبیل اسلام نہیں ہے آخر پریشانی کے عالم میں نبی اسلام اٹھے دروازے کے باہر گئے جس طرح مہمان کو دیکھا جاتا ہے آنے والے کی انتظار کی جاتی ہے مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ جب پیغمبر اسلام دروازے پر پہنچے دیکھا تو جبریل علیہ السلام دروازے کے ساتھ کھڑے ہوئے فرمایا جبریل کیا بات ہے فرمایا کہ میں اپنے ٹائم پر آ گیا تھا لیکن آپ کے گھر میں ایک کتورا پڑا ہوا ہے کتے کا بچہ پڑا ہوا ہے اور اللہ نے مجھے منع کیا ہے اس گھر میں نہیں جانا جس گھر میں یہ گھر کس کا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق میں سب سے مبارک گھر محمد مصطفیٰ کا ہے اور یہ گھر کہاں ہے مدینہ میں ہے یہ کتا کہاں کا ہے مدینہ کا ہے یہ سگے مدینہ ہے یہ مدینہ کا کتا ہے اور کس گھر میں ہے محمد مصطفیٰ کے مگر رحمت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آیا جب تک کہ نبی علیہ السلام اس کتورے کتیرے کو نہیں نکالا وہ کتورا باہر نکالا جبیل اسلام گھر میں داخل ہوئے تو میرے بھائی گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے جہاں تصویر ہو جہاں کتا ہو چاہے تصویر حاجیوں کی ہو نہیں ہوتی البتہ جو غیر زیرو ہیں بیت اللہ یا کوئی اور جگہ اس کی تصویر کی ممانعت نہیں ہے لیکن جس طرح صفوں پر اور یہ ترتیب چل پڑی ہے یہ ترتیب بہتر نہیں ہے اس سے احتیاط برتنا بہتر ہے جتنا سادہ آپ کی سب ہوگی جے نماز ہوگی فرش ہوگا اتنا بہتر ہے اور زیرو کی تصویر اس سے تو بتنا چاہیے ہاں یہاں ایک بات کی وضاحت کر دو کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم میں سے کوئی بھی تصویروں سے بچا ہوا نہیں ہماری ہمارے گھر اخبارات کے ذریعے تصویریں موجود ہیں ہماری اپنی تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس جو کرنسی ہے وہ بھی تصویروں سے خالی نہیں ہم نماز پڑھتے ہماری جیبوں میں تصویریں موجود ہیں اب اس کے بارے کیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تصویر جو ہم نے کھینچی ہم نے کھنچوائی نہ ہمیں تصویر کھنچوانے کا شوق تھا نہ ہم نے اس تصویر کی آج تک قدر کی ہے احترام کیا ہے اس کو آویزہ نہیں کیا اس کو ہم نے مزین نہیں کیا اس کو ہم نے فریم میں نہیں رکھا اس کی ہمارے ہاں کوئی عزت نہیں ہے ہاں یہ ہماری مجبوری ہے اور یہ مجبوری ہمارے اوپر جس نے مسلط کی ہے اس کا ٹوٹل مجرم اللہ پاک نے سنا کہ جو حالت اضطرار ہے حالت اضطرار کا کوئی جرم نہیں ہے کوئی گنا نہیں سامان ترا غیر باغ بلا آدم جو مجبور ہے لیکن زیادتی کرنے والا نہیں زیادتی کا منع کیا ہے ایک تصویر مجبوری کی ہے شناختی کارڈ کے لیے ہے ڈومیسائل کے لیے ہے پاسپورٹ کے لیے ہے مجبوری کی ہے یہ جائز ہے جائز کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جرم آپ پر نہیں ہے غیر عادن زیادتی نہ ہو زیادتی کا مطلب یہ ہے اس سے زیادہ تصویریں اپنے پاس آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھتے بھی ہیں آپ اپنا بچپن یاد کرتے ہیں آپ اپنی جوانی یاد کرتے ہیں یہ میرے بچپن کی تصویر ہے یہ میری جوانی کی تصویر ہے یہ نجائز ہے آپ کی جیب میں جو تصویر ہے کرنسی کے اوپر آپ نے نہ تو اس تصویر کو خریدا ہے نہ ہی آپ اس کا احترام کرتے ہیں البتہ آپ کی مجبوری ہے جو مجبوری آپ پر مسلط کی ہے کرنسی کے بغیر آپ چل پھر نہیں سکتے وہ کرنسی آپ کے پاس ہے آپ اخبار خرید کرتے ہیں آپ نے فوٹو نہیں خریدے آپ نے تو حالات معلوم کرنے ہیں یہ اور بات اس میں تصویریں آ چکی ہیں نہ تصویروں کے لیے آپ نے یہ اخبار خریدا ہے نہ اس کی قیمت دی ہے اور آپ کے گھر میں وہ ویسے پڑا ہوا ہے کبھی کسی کے پاؤں کے نیچے ہے کبھی کوئی احترام نہیں ہے تو ان تصویروں کی کوئی حیثیت نہیں اس کی دلیل کیا ہے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے نبی علیہ سات اسلام گھر میں تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پردہ بنایا اس پر اونٹوں کی تصویریں تھیں اور وہ روشن دان کے آگے پردہ لگایا ہوا ہے سارے اونٹ ہی اونٹ بنے ہوئے ہیں نبی علیہ سات اسلام آئے اور غصے میں تھے اور آپ نے آ کر تصویر کے دو ٹکڑے کر دیے کپڑے کو پھاڑ دیا اور میں ایسا تجھے پتا نہیں قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں وہی لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں سید ریش رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کپڑے کو کیا کریں یہ پوری تصویروں کے ساتھ بھری ہوئی ہے اس کو کیا کروں پیغمبر ساتھ اسلام میں اس کے گدے بنا دوں جب تو گدے بنائے گی اس کے اوپر لوگ سوئیں گے پاؤں سے ان کو رو دیں گے اس کی کوئی عزت نہیں ہے ان تصویروں کی عزت کوئی نہیں اس کا کوئی احترام نہیں ہمیں اس کا ایک حدیث میں اس کے سر بھی کاٹ دو تب کے اس کی حیثیت جو ہے اور حیت جو ہے ختم ہو جائے تو گویا وہ تصویر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے جس کی تصویر ہو رہی ہے لہذا یہ وہ تصویر نہیں جس کے لیے رحمت کے فرشتے نہ آئے یہ میری اور آپ کی مجبوری ہے اور جو شخص کسی مجبوری کے نیچے دب جائے اور اس سے نکلنے کا چارہ کار نہ ہو تو اس کے اوپر جرم نہیں ہوتا جرم اس پر ہوتا ہے جو اس پر یہ چیز مسلط کرے یہ چیز ہمارے اوپر جس نے مسلط کی ہے اس کا ذمہ دار وہی ہے جان بوجھ کر تصویریں بنانا کبھی آپ فلسطین گئے ہوئے ہیں کبھی آپ کماڑی گئے ہوئے ہیں اور حج کے حوالے سے بھی آپ بتاؤں میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حج کون سا اللہ قبول کرتا ہے اللہ نے مجھے توفیق دی پورے دلیر کے ساتھ آپ کے سامنے بتاؤں گا لیکن یہ بات آ گئی ہے تو کہہ دوں ہم نے کافی لوگوں کو دیکھا واپس آئے تصویریں ہیں جی یہ میری الفاظ کی تصویر ہے یہ میں جبل نور پہ کھڑا تھا جی یہ وہ تصویر ہے کبھی وہ جانور دبا کر رہا ہے قربانی کا مینا کے اندر اور دوسرا تصویر کھینچ رہا ہے جی یہ جانور میں نے خرید کیا اور یہ وہ تصویر ہے اس بد نصیب نے پیسہ ضائع کیا وقت برباد کیا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا یہ وہاں بھی کیا تو یہی تصویروں کی صورت لے کر گیا اور تصویروں والا عمل واپس لے کر آیا ایسے ہی حج کا کوئی فائدہ نہیں حج وہی ہے جس میں اخلاص ہو اخلاص کس حج میں ہوتا ہے اس کی وضاحت کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کمال کی توفیق فیقتا فرمائے ایک ساتھی کی دعا کی درخواست آئی ہے کہ ان کی بینائی کافی کمزور ہو چکی ہے دعا کریں اس ساتھی کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے اور بھی جتنے مسلمان مرد یا عورتیں بچے بوڑھے بیمار ہیں اے اللہ تمام کو صحت کامل آج جاتا فرما سبحان رب مائے سفون وسلام وسیم الحمد للہ